سبق نمبر بائیس حصوں کی پہلی فہرست اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بارہ ضوی الفروز کی تفصیل ہم نے آسانی سے پڑھ لی اب اسبات کا بیان ہوگا اور وہ اتنا آسان ہے کہ صرف ایک سبق سے ہی آپ پورا سمجھ لیں گے انشاءاللہ اسبات اللہ کے بعد ضوی الرحام کا مسئلہ اور زیادہ آسان ہے وہ بھی آپ ایک سبق سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ یعنی اب میراث کے ضروری علم کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف دو اسباق کی ضرورت ہے مگر ان دو اسباق سے پہلے زبی الفروز کے بعض خلاصے پیش کیے جا رہے ہیں یہ آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیا کہ بعض و کو نصف یعنی ساری میراث کا آدھا مال ملتا ہے بعض کو ربو یعنی مال کا چوتھا حصہ وغیرہ اس طرح وہ حصے جو مختلف ورثاء کو ملتے ہیں کل چھ ہیں نمبر ایک نصف آدھا نمبر دو ربو یعنی چوتھا نمبر تین سمن یعنی آٹھواں نمبر چار ثلث یعنی ایک تہائی نمبر پانچ سلوسان یعنی دو تہائی نمبر چھ سدس یعنی چھٹا حصہ اب ہم دو فہرستیں بنائیں گے پہلی فہرست کہ کون سا حصہ کس کس رشتہ دار کو ملتا ہے اور دوسری فہرست کے کون سے رشتہ دار کو کون سا حصہ مل سکتا ہے پہلی فہرست نمبر ایک نصف یعنی ساری میراث کا آدھا حصہ یہ پانچ رشتہ داروں کو مل سکتا ہے خامند بیٹی پوتی سگی بہن باپ شریک بہن مثلا خاون کو نصف یعنی آدھی میراث تب ملتی ہے جب میت کی اولاد نہ ہو باقی چار کو اسباق میں دیکھ لیں کہ ان کو نصف کب ملتا ہے نمبر دو ربو یعنی ساری میراث کا چوتھا حصہ یہ دو رشتہ داروں کو مل سکتا ہے خاون بیوی نمبر تین سمن یعنی میراث کا آٹھواں حصہ یہ صرف ایک رشتہ دار کو ملتا ہے اور وہ ہے زوجہ یعنی بیوی نمبر چار سلس یعنی ترکے کا تیسرا حصہ یہ دو رشتہ داروں کو مل سکتا ہے ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن جب یہ دو یا دو سے زیادہ ہوں نمبر پانچ سلوسان یعنی ترکے کا دو تہائی حصہ یہ چار رشتہ داروں کو مل سکتا ہے بیٹی پوتی سگی بہن باپ شریک بہن نمبر چھ سدس یعنی ترکے کا چھٹا حصہ یہ آٹھ رشتہ داروں کو مل سکتا ہے باپ دادا ماں شریک بھائی ماں شریک بہن پوتی باپ شریک بہن ماں دادی نانی دادی نانی ایک شمار ہوں گی بطور جدہ صحیحہ اب آپ اپنے اسباق کھول کر دیکھ لیں کہ کس رشتہ دار کو کس حالت میں یہ حصے ملیں گے